öğretmen دن جاگتا رہا جب طیارہ اغوا ہو چکا تھا اٹل بہاری واجپئی کی نیند اڑ چکی تھی ان کی خبریں وہیں بن گئی اور پھر مجھے آ کے کہتے ہیں مولانا کہیں جانا ہے میں نے کہا ذرا آرام کرو وضو بھی کرنے دو وضو کیا ساتھیوں سے ملاقاتیں کی خود اپنے طیارے پہ بٹھا کے لائے بورڈنگ کارڈ نہیں دیا کوئی ویزا نہیں تھا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا کوئی امیگریشن نہیں تھا خدا کی قدم تلاشی بھی نہیں تھی اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی میں نے ہاتھ سے یوں کر کے پٹی اکھاڑی کہنے لگے کیوں اکھاڑی ہے میں نے کہا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے جمعے کا دن ہے میں آنکھوں پہ پٹی برداشت نہیں کروں گا گولی مارنی ہے گولی مار دو جسونت سنگھ وہی کھڑا ہوا سن رہا تھا پریشان تھا مگر گردن جس طرح چوہے کی گردن کڑکی کے اندر اچھی ہوتی ہے جسونت سنگھ پھنسا بیٹھا تھا ہمیں جہاز میں بٹھا دیا میرے ساتھ کمانڈو لگا دیے میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں ہوں ہوں کرنے لگا کوئی جواب نہیں دیتا تھا ایئر ہوسٹ نے اعلان کیا کندہار کی کندہار کی پرواز پہ خوش آمدید کہتے ہیں میں نے جہاز میں کہا اللہ اکبر الحمد للہ میں من القوم ظالمین اور اللہ بڑا ہے جس نے مجھے آج ان فروغوں سے نجات کا رستہ دیا ہاتھوں میں گنے ہیں بڑے بڑے راج بل لان کر اٹھائے ہیں گاڑیوں کی گاڑی ہیں چہرے مسکرا رہے ہیں ہم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے ربی ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مخرج صدقن وجعلنی ملت ان کا سلطان النصیرا کبھی زبان سے نکلتا قل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا جہاز رکا افسر بھاگ کے آیا مولانا صاحب نیچے تشریف لائیے پہلے دہشت گرد کہتے تھے ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے گاڑیاں اکھاڑتے تھے چہرے پہ مارتے تھے اس دن ہاتھ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب آگے آئیے میں نے کہا مان لیا تم نے مولانا کو بھی مان لیا مولوی کو بھی مان لیا ساری دنیا مانے گی چند دن بعد بامیان سے بت ٹوٹے تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا اسامہ نہیں دیا تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا کل تک دنیا کہتی تھی تم نے بچوں کو خراب کیا قرآن پڑھا دیا چپراسی نہیں لگ سکتے پولیس میں نہیں لگ سکتے ہم کہتے تھے چپراسی لگنے کے لیے نہیں بن رہے امیر المومنین بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ ملا بن گیا امیر المومنین وہ ملا بن گیا جس کو جسونت سنگھ چھوڑنے آ رہا تھا مجھے کہتے مولانا صاحب نیچے آؤ میں نے کہا رک جاؤ پہلے سر پہ پگڑی باندھوں گا اس لیے کہ طالبان کی سرزمین ہے اپنے بیگ سے پگڑی نکالی سر پہ باندھی مشتاق زرگر نے کہا میرے پاس پگڑی نہیں میں نے کہا تولیا باندھ لو اپنے سر پہ تولیا باندھ لیا ہم اتر رہے تھے جب میں جسمان سنگھ کے قریب سے پہنچا اللہ گواہ ہے اس کا سر زمین میں کر چکا تھا